اور ذکریا کو جب اس نے اپنی رب کو پکارا یہ میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر اور وارث